حضرت مولانا خان محمد صاحب دوسرے اکابر کو حوصلے کو داد دو ورنہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ بیچارے بزرگ لوگ یہ اللہ والے جن کی عظمت پہ ملائکہ تک گواہی دے دیں گے جھولیاں پھیلا پھیلا کے تم سے نامو سے رسالت کی بھیک مانگتے ہیں کچھ شرم کرو کچھ غیرت کرو کیا رسول تمہارے رسول نہیں ہے کیا ایسا تمہاری امی نہیں ہے کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا تم نے خدا کے سامنے نہیں تالا پھر خواجہ صاحب جھولیاں پھیلاتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر یہ حکم دے دے کہ قادیانیوں کو قتل کر دو پاکستان میں اس نسل کا کوئی جانور بھی نہیں بچے گا